ہاں،, ہاں ہاں ہاں اگر آدمی جس کی چیز ہے وہ اگر خریدار کو کچھ رعایت کر دے اس میں شرم کوئی حرج نہیں جیسے آپ بھاؤ تاؤ کرتے ہیں دکان پر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز بیس ہزار کی تو آپ اس کو کچھ ادھر ادھر کرنے کے بعد کوئی رعایت کیجیے کچھ مراد کیجیے تو وہ اپنے نفے میں سے ایک ہزار روپیے کم کر دے اس میں شرم کوئی حرج نہیں جائز لیکن یہ سارے آپ کے سوال اصل میں ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں چلیے بہرحال پھر میں اس کو دوہرا دوں گا جی پوچھیے